النبي عليه الصلاة والسلام رب لي لي صدري ويسر أمري من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن کدا مینا اللہ ہوں سنی آدا سئی نا منجم دن او ستی مینا اللہ ہوں سنی آدی مینا مولا نامو ہمجم دن کی آئی کدا مینا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ کی خواتین اللہ تعالیٰ کا بھی آکرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی ضرورت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو عبور فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا یا اور سبب بنائے محمد صاحبی نے گرام یہ اسلامی معاشرہ کا جلسہ نہ آپ کے لیے نیا ہے نہ میرے لیے نیا ہے معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ہمارے اقابل اور ہمارے زردان اور علمائے کرام قرآن شریف اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مختلف انداز میں مختلف اصلاح معاشرہ کے پہلو کو اجاگر کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے ہیں حضرات آج جلسے سے کرنا کرانا بیان رکھنا اور سننا ایک رسم ایک رواج اور ایک فیشن بن چکا ہے جس کے آدی آج ہم ہو چکے ہیں نہ تو اس سے اسلام مطلوب ہوتی ہے نہ تو اللہ کی نزدیکی مقصود ہوتی ہے اور نہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ لانا چاہتا ہے اور انقلاب لانا چاہتا ہے یہ اصلاح معاشرہ کے اجلاس لگ رہا ہے کہ فساد معاشرہ سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں بعض جگہ خواتین کی بے پردگی کو دیکھا گیا بعض جگہ ویڈیو گرافی اور کیمرے کا استعمال جب اسلام معاشرہ کی تحریک شروع کی گئی اس کے اندر یہی بات رکھی گئی کہ منکرات کے اندر یہ ویڈیو گرافی کیمرہ کشی گناہ کبیرہ ہے قیامت کے دن کوئی مومن کوئی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت تک جب تک کہ جن چیزوں کی زی روح کی تصویر اس نے پکڑی ہے اس کے اندر وہ جان نہ ڈال دے مری ہوئی مکھی اور مرے ہوئے مچھر کے اندر پوری مخلوق مل کر اللہ کی اللہ کی اجازت کے بغیر جان نہیں ڈال سکتے ان ملاؤں کی تصویروں کے اندر ان مقرروں اور وائزوں کی اور ناد و شاعروں کی مجسموں کے اندر کیا آپ روح ڈال پائیں گے وہ مدرسے کے اجلاس جہاں قال اللہ قال رسول کی صنعت دی جاتی ہے آج ان جلسوں کے اندر یہ گناہ کبیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے یہی بخاری شریف پر آنے والے کل کہہ رہے تھے کہ کفر و شرک کے بعد اگر کوئی بدترین گنا ہے اور سخت ترین گنا ہے گنا ہے تو یہ تصویر کشی ہے کل یہ حرام تھی اور آج یہ حلال ہو گئی ان کے باپ کے پاس جبرائیل آیا تھا کوئی کلام پاک کی ایک سو پندرہویں سورت تازل ہوئی کوئی اکتیسواں پارہ ان کے اوپر نازل ہوا جس کسی کے موبائل میں دیکھو اس قبیس امریکہ نے جو جال بچھایا ہے ایمان کو چھیننے کا ہر کوئی کسی نے بیٹے کی تصویر ڈسپلے میں رکھی ہوئی ہے کسی نے بیگم کی رکھی ہوئی ہے کسی نے اپنی بیٹی کی رکھی ہوئی ہے گیلری کھول کر دیکھے آپ مرض کا احساس بھی نہ رہا مریض کو جب مرض کا احساس نہیں ہوتا تو دوا کیا کرے گا سوائے موت کے اور سوائے قبر کے گڑے کے اس کا کوئی اور علاج نہیں جس کو گنا کا احساس نہیں جہنم کا لہو اور جہنم کے پیپ کے علاوہ اور جہنم کے عذاب کے علاوہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ایسے لاکھ اصلاح معاشرہ کے جلسے رکھ لو بعض ضمیر فروش علماء ابھی اس مسئلے میں اختلاف ہے آپ تو نہیں کرتے کرنے والی جماعت کون سی کرنے والی تحریک اور تنظیم کون سی کیا آپ مانتے ہیں اس تحریک کو اس تنظیم کو مانتے ہیں اگر اختلاف ہر مسئلے کا حل ہے دنیا کے اندر ایسی تحریکیں ایسی تنظیمیں ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے اے ملا تھا کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ منہ اس لیے کالا کرے گا بستر کی زینت اس لیے بنائے گا کہ دنیا کی تحریکیں اس میں اختلاف کرتی ہیں تیرے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اور جو مسلمان اس پیشے کو اپنا ہوئے ہیں خدا جانے ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا حشر کیا ہوگا پہلے گردے کی محفلوں کے اندر دکان کے ادھاٹن کے اندر سڑکوں کے اوپر یہ لانت تھی آج علماء کی محفل کے اندر مدارس کے اندر مساجد کے اندر معاشرہ کے جلسے کے اندر یہ وبا آ گئی ہے کیا کہیے گا خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا بہرحال جو علماء ہم نے اپنی ویب سائٹ کے ہوم پیج کے اندر یہ لکھ رکھا ہے ہماری محفل کے اندر جو کیمرہ کشی کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دہ رہے گا ہم اس کے جواب دہ ہیں اور اپنے مکتب فکر تبلیغی دیوبندی مکتب فکر کے علماء کرام سے کوئی ایک عدد فتوا جواز کا لا کر بتائے تو ہم بھی اس کو شروع کر لیں کہنے کو سب کہتے ہیں لیکن کوئی تحریری طور پر نہیں لکھ کر دیتا شوق چرایا ہوا ہے شیخ الحدیث صاحب کا مولانا صاحب کا ہم بھی ویڈیو میں آ جائیں غیر محرم عورتیں دیکھیں صحیح کرو بولو ہاں، نہیں ایسے اور آواز کم ہو جائے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کل مکمنی یغضوا من اب ہند کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اب یہاں پر تقریر ہو رہی ہے اور آپ نے اسکرین عورتوں میں لگا رکھا ہے اس عورت کو حلال ہے مولوی کو دیکھنا دماغ خراب ہے پردہ دونوں طرف سے نہیں ہے کہ برف کا عورت کو دیکھنا حرام ہے عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے بکل مبینات یہ یوز نمین افساری ہننا و یا فضر پروج ہننا اگلی آیت کے اندر کہا گیا ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے دو ازواج متحرات کی انہوں نے یہی سمجھا کہ پردہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے عورتیں کیا پردہ کریں گی آخا نے فرمایا اتاؤ میاں مانی انتما اگر وہ نہیں دیکھ رہے نابینا صحابی کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو جاؤ بھاگو پردہ ٹو وے ہے ون وے نہیں عورت کا مرد کو دیکھنا حرام مرد کا عورت کو دیکھنا حرام کوئی ہجڑا ہوگا دیوس ہوگا بردانیت مر چکی ہوگی کہ ٹی وی لا کر وہ تندوکر کو اپنی بیوی کو دکھا رہا ہوگا کرکٹ میچ کے کرکٹ پلیئر کو دکھا رہا ہوگا فلم میں کام کرنے والے کتے اور سور کھانے والوں کو اپنی ماں کو اس کا کرا رہا ہوگا اسلامی غیرت اسلامی حمیت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی پردہ دونوں طرف سے ہے علماء نے فقہ نے لکھا ہے عورت اگر کھیت کے منڈیر پر چلتی ہے اور اس کا سایہ پرچھائی پانی پر پڑتا ہے پردایا کہ اس سائے کو دیکھنا مرد کے لیے جائے گی عورت کے مرنے کے بعد اگر اس کے جسم سے ناخن نکل جائیں اور غسل دیتے ہوئے غسانند عورت بالوں کو ایسے جھنجوڑے صاف کرے کہ بال الگ ہو جائے حکم ہے کہ مرد اس مردہ عورت کے ناخن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا شریعت کے ماننے کی بات کرتے ہیں آپ کون سے اسلام کو ماننے والے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کر رہا ہے کفر کے نام پر کیجئے گا عیسائیت کے نام پر کیجئے گا اور دیہیا انگریزی کتوں کے نام پر کیجئے گا مسلمان جو بدنام ہے کم ہے دینی مدارس کے اندر اس گناہ کا ارتکاب مدارس کے جلسوں کے اندر اس گناہ کا ارتکاب لوگ سوچتے ہوں گے فلاں عالم صاحب فلاں دیوبند کے مدرس صاحب فلاں شیخ الحدیث صاحب اور فلاں جمیت کے ناظم صاحب کسی کے باپ کا عمل کوئی دلیل نہیں علیکم بسنتی وسنتی وہ سنت ان راشدین آقا کی سنت ہمارے لیے دلیل قرآن ہمارے لیے دلیل حدیث ہمارے لیے دلیل بزرگان دین کا اتباع ان امور کے اندر جو جس کے اندر اشتہاد ہو سکتا ہے نماز پانچ وقت کی ہمارے کسی بزرگ نے چھپے وقت کی نماز پڑھی ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ نماز اس کے اندر اشتہاد ہے ہی نہیں تصویر اشتہاد نہیں ہے شراب اشتہاد نہیں ہے زنا اشتہاد نہیں ہے جن امور کے اندر اشتہاد کی گنجائش ہے ہم وہاں کہیں گے ہم نے ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہوئے کرتے ہوئے سنا حضرت تھانوی کو سنا حضرت رشید احمد گنگوہی کو سنا لیکن ہمارے پیر مرشد کا باپ قبر سے اٹھ کر جو گنا سری طور پر گنا ہے اور گناہ ہے قدیرہ ہے میرا اللہ کی قسم پیشاب کر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے ہم کہیں گے ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور آخا کی سنت کافی ہے ہم پیر پرستی نہیں کرتے ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے ہم جماعت پرستی نہیں کرتے ہم مطلب پرستی نہیں کرتے ہم خدا پرستی کرتے ہیں آج لوگوں کے اندر مرض ہے ہمارے حضرت والا نے یہ کیا ہمارے حضرت جی نے یہ کیا ضرورت سے زیادہ جو امور جن کے اندر اشتہاد کی گنجائش نہیں حضرت جی نہیں لوکان موسا لما وسیع وسیما التی بائی ارے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام صاحب طور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام صاحب انجیل لوا اوسیہ ہوما میرے آقا میرے فرمایا اگر میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں تو میرے نقش قدم کے علاوہ اگر انجیل کی طرف قدم اٹھے گا حضرت عیسیٰ کا اور توریت کی طرف قدم اٹھے گا حضرت موسا کا یہ دونوں بھی تبار برباد ہو جائیں گے ہمارے حضرت جی ہمارے حضرت والا کا کیا ہوگا بے حرمتی نہیں آپ کو یہ کہنے لگے کہ بڑوں کی بے عزتی ہے بڑے بڑے اس وقت تک تھے جب کتاب اللہ کو تھامے سنت رسول اللہ کو تھامے بڑے اللہ کے ولی اس وقت تک ہیں جب آقا کے اس میں محبت میں ڈوب کر خلاف شریعت کام کو برداشت نہ کریں گناہوں کا انتخاب کرنے لگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہم دل بدلی کی طرح بیویوں کے طلاق کے دینے کی طرح ہم اس پر بھی طلاق مغل کا پتھر پھینکتے ہیں اور آقا کی سنت کو سینے سے لگائیں گے حضرات اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں مختلف قسم کے پہلو اور سیرت کے مختلف گوشے مختلف انداز سے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں الحمدللہ جیسے کہ میں نے کہا کے زمانے کے زہر سے یہ جلسے بھی متاثر ہو گئے ہیں ان کے اندر بھی کئی خرافات اور کئی جو ہے منکرات اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں کیا کیجیے گا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کریں گے اللہ ہمیں ان من کرات سے حفاظت کروائے کہاں ہے پانے والے بیٹھیں گے ایک میل میں آپ مجھے آج انہی عنوانات میں سے کسی عنوان کو چھیڑنا نہیں ہے مکی زندگی مدنی زندگی میراج کے واقعے کو کلام پاک کی فضیلت کو آخا کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد والے واقعے کو بیان کر کر مجھے ٹائم آگے نہیں بڑھانا ہے حضرات صرف ہمارے اکابرین ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین نے دین اسلام کے جو گوشے اور اصلاح معاشرہ کے جو انہوں نے نسخے ہمارے سامنے رکھے میری کوشش یہ ہے کہ آنکھوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ جو غفلت کی نیند کے اندر سوئی ہوئی ہے آج کفر کو اسلام کا نام دے دیا گیا اسلام کو کفر کا نام دے دیا گیا آج جنت کے راستے کو دوزک کا راستہ بتا دیا گیا اور دوزک کے راستے کو جنت کا راستہ بتا دیا گیا حق کو باطل قرار دے دیا گیا اور باطل کو حق قرار دے دیا گیا تاجر کی ذہنیت یہ بن چکی ہے بغیر جھوٹ بولے بغیر مکاری کے بغیر ایاری کے بغیر دھوکے کے میرا کاروبار چل نہیں سکتا افسر یہ سمجھتا ہے کہ رشوت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے آج دماغ خراب ہو چکا ہے معاملہ بگڑ چکا ہے اور سوچ الٹی ہو چکی ہے حضرات میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں ہم کون ہیں کیا مقام تھا ہمارا کیا عزت تھی ہماری اور آج کس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ذلت یہ تباہی یہ بربادی یہ اللہ کی نگاہ سے گرنا یہ نبی کی نگاہ سے گرنا یہ مخلوق کی نگاہ سے گرنا آخر کس وجہ سے ہوا ہے ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے ہم مدینے کی طرف دیکھتے ہیں آخا ہم سے چہرے انور کو پھیرے ہوئے ہیں ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے بچھونا بننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم آسمان کے طرف دیکھتے ہیں فرشتے ہم سے ناراض ہیں ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں نے ہمارے لیے راستوں کو بند کر دیا ہے ہم سمندروں کی طرف دیکھتے ہیں تو سمندر ہمارے لیے سونامی دینے کے لیے سیلاب دینے کے لیے ہمیں غرق کرنے کے لیے حضرت نو علیہ وسلاۃ وسلام کی تعریف اور ان کی قوم کے باقی کو زندہ کرنے کے لیے بےتاب ہے نہ زمین میں عزت ہے نہ جیتے کی عزت ہے نہ موت کے بعد عزت ہے نہ مشرق میں کوئی مقام ہے نہ مغرب میں کوئی مقام ہے حضرت اے رانچی کے مسلمانوں اے نوجوانوں صرف میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم کوئی گری پڑی قوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف تہذیبوں کو ماننے والے اور مختلف دھرموں کا پالن کرنے والے اور مختلف مذہبوں پر چلنے والے کوئی ہندو دھرم کا ہوا کوئی عیسائی دھرم کا ہوا کوئی یہودی ہوا اور کوئی مشرق ہوا اور کوئی کسی اور قوم کا ہوا ہریجن ہوا من جملہ قوموں میں ایک قوم مسلمان ہے اور من جملہ مذہبوں کے اندر ایک مذہب اسلام ہے گیتا کے اندر رامائن کے اندر تو انجیل اور من جملہ کتابوں کے اندر ایک کتاب قرآن شریف ہے آج یہ سوچ مسلمان سوچ رہا ہے اور کئی سیاسی جلسوں کے اندر ان کے سیاسی نمائندے کتے یہ کہتے ہیں اللہ تک جانے کے مختلف راستے ہیں یہودی راستہ کفر کا راستہ بت پرستی کا راستہ رامائن کا راستہ مہا بھارت کا راستہ گیتا کا راستہ توریت کا راستہ انجیل کا راستہ اسلام کا راستہ قرآن کا راستہ حضرات یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ من جملہ راستوں کے اندر ایک راستہ اسلام نہیں ہے من جملہ مذاہب کے اندر ایک مذہب مذہب اسلام نہیں ہے من جملہ قوموں کے اندر ایک قوم مسلمانوں کی قوم نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا اثاثہ اللہ کی مخلوق کا خلاصہ اگر کوئی ہے وہ آپ ہے وہ میں ہوں اگر کوئی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اگر کوئی مذہب ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تک جانے والا نہیں ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی راستہ جنت تک جانے والا نہیں ہے مسلمان کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی قوم مقبول اور محبوب نہیں ہے کوئی کتاب اللہ کے یہاں قرآن شریف کے علاوہ کوئی محبوب کتاب نہیں ہے قوم ہے مسلمان قوم یہی قوم ہے اس قوم کو میرے اللہ نے خیر امت کا لقب دیا ہے میرے اللہ نے اس کو امت بسط کا لقب دیا ہے ہے کوئی میں کلال یہ بتائے کہ اللہ نے ان کو خیر امت کا لقب دیا ہے اس قوم کے فضائل اس قوم کے مناقب اور اس قوم کی فضیلتیں اتنی اونچی ہیں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اے اللہ ہماری کتاب لے لے ہماری نبوت لے لے ہماری رسالت لے لے اور بدلے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے ہمیں آقا کا امتی بنا دے آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں آج جس مقام پر میں بیٹھا ہوں میرے اللہ کی قسم یہ مجلس دینی مجلس ہے یہاں پر فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہیں اس مجلس کے اختتام پر اللہ کے پاس وہ رپورٹ لے کر جائیں گے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں اے امت محمدیہ میرے آقا کے غلاموں تم ایسے نہیں کہ تم پٹنے کے لیے آئے ہو تم سلاخوں کے پیچھے سننے کے لیے آئے ہو تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ تمہاری مسجدوں کو جلایا جائے تمہاری کتابوں کا مذاق اڑایا جائے تمہاری داڑیوں کا مذاق اڑایا جائے اور تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو لوٹی جائے اور پھر تم ہی نوجوانوں کو ٹاٹا کے تحت کوٹا کے تحت انہیں قید کے اندر ڈال دیا جائے مکہ مسجد حیدرآباد کی ہماری تھی کسی اور قوم کی عبادت گاہ نہیں تھی اس مسجد کے اندر کس نے بم پھوڑا تھا دلی کی جامع مسجد ہماری تھی کسی اور قوم کی عبادت گاہ نہیں تھی مغرب کے وقت کس نے یہاں پر بم کو پھوڑا تھا حضرت خواجہ میری رحمت اللہ علیہ ہمارے سے کون تھا جو رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت وہاں پر بم کو پھوڑا تھا مالی گاؤں کی مسجد ہماری تھی کوئی مندر نہیں تھا کوئی گردوارہ نہیں تھا کوئی چرچ نہیں تھا اور سب برات کے موقع پر کون تھا جو وہاں پر بم پھوڑا تھا کیا کوئی مسلمان کوئی مسلمان اللہ کے گھر کے اندر جو ناپاکی کی حالت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان اپنے چپلوں سمیت اپنے جنڈوں سمیت اللہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا الحاظ بلّہ جو اللہ کے گھر کے اندر ری کو خارج نہیں کرتا وضو کو نہیں توڑتا کیا یہ مسلمان بند توڑ سکتا ہے کیا یہ مسلمان اللہ کے گھر کے وقار کو مجروح کر سکتا ہے مسجد ہماری گئی مکہ مسجد ہماری گئی جامع مسجد ہماری گئی آزاد میری کی درگاہ ہماری گئی مالی گاؤں کی مسجد ہماری گئی ہندوستان کے چپے چپے کے اندر گجرات کے اندر ایک رات کے اندر ساڑھے نو سو مساجد کو یا تو پوری طرح یا تو جزوی طرح جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہماری مسجدیں گئی ہمارے ادارے گئے اور پھر الٹا داڑیاں رکھنے والے یہ دہشت گرد اور امامہ رکھنے والے یہ دہشت گرد مدرسے یہ دہشت گردی کے اڈے یہ مسجد کے مینارے ان کو راکٹ بن کر چپتے ہیں یہ برقع یہ نقاب یہ حجاب ان کے جسم کے اندر آگ پیدا کرتا ہے کیوں یہ برقعے کے پیچھے پڑے ہیں کیوں یہ داڑھی کے پیچھے پڑے ہیں کیوں یہ مدارس اور بکاتب کے پیچھے پڑے ہیں ہم نے کیا بگاڑا اس ہندوستان کا ہم نے امن کا سبق دیا ہم نے شانتی کا درد دیا ہم نے بھائی چارکی کا سبق دیا ہم نے اس ملک کے لیے برادران وطن کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہم نے خون بہایا دلی سے لے کر میرٹ تک میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہ کوئی درخت اگر آج کوئی ایسا سافٹ ویئر پیدا ہو جائے کوئی ایسی مشین پیدا ہو جائے جو درخت کو بلوا سکے ایک ایک درخت کہے گا کہ اس پر فلا عالم کو شہید کر دیا گیا فلا عالم کو اس پر لٹکا دیا گیا شاملی کا میدان اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا ہمارے اکادرین اور ہمارے بزرگان دین کو کنجیر کے چمڑوں کے اندر ڈال کر ان کی ماؤں کے سامنے ان کی بیٹیوں کے سامنے ان کی بیویوں کے سامنے تڑپتا مچلتا چھوڑ کر ان کو آگ کے حوالے کیا گیا کالا پانی کہہ سکتا ہے حضرت شیخ الہند کا کام کیا تھا قال اللہ قال رسول کا درج دینا لیکن کس چیز نے مجبور کیا حضرت شیخ الہند کو کہ ریشمی رومال کی تحریک کو چلائے حضرت رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ خان خاں کے آدمی تھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میدان جنگ آزادی کے اندر آئے قاسم نانوتوی کے خلاف انگریزوں نے بارن کیوں ایشو کیا ہوا تھا اور مالٹا کی جیل اگر کہہ سکتی ہے تو کہے گی کالا پانی اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے کتنی بڑی قربانیاں دی اور کتنا لہو انہوں نے بہایا ٹیپو سلطان شہید کون تھا کون تھا کون تھا حسین نانوتوی کون تھا حسین احمد بدنی کون تھا شیخ الہند کون تھا امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا اشرف علی خان ہی کون تھا رشید احمد گنگو ہی کر رکھ لو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر یہ بزرگان دین در سے آزادی نہ دیے ہوتے آزادی کا بگل نہ بجائے ہوتے نہ گاندھی جی کو آزادی کی ہوا لگتی نہ نہرو کو نہ شاستری کو نہ کسی پنڈت کو نہ کسی برادران وطن کو گاندھی جی افریقہ کے اندر ایل کا کورس کر رہے تھے لائری کا کورس کر رہے تھے حضرت مدنی نبر اللہ عمر قدو نے فرمایا کہ ہندوستان کی آزادی تمام قومیں مل کر جنگ جب تک نہیں لڑیں گی اس وقت تک یہاں آزادی نہیں مل سکتی ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا حضرت مدنی نے چندہ کرا کر گاندھی جی کو ٹکٹ کا پیسہ دیا اور پھر حضرت فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے مہا آتما کا لقب گاندھی جی کو دیا کہ تمام یہ برادران وطن کی روح کی ماں ہیں اور بڑی روح ہے مہا آتما یہ ہمارا لقب دیا ہوا گاندھی جی کو افریقہ سے بلانے والے ہم جنگ آزادی کا ہم نے سبق ان کو دیا ہم نے کیا بے وفائی کی ہم نے کسی مندر سے چھیڑ چھاڑ کی ہم نے کسی گیتا کا مذاق اڑایا کسی رامائن کا مذاق اڑایا کسی رام کا مذاق اڑایا کسی سیتا کا مذاق اڑایا بلکہ اس ملک کے اندر بسنے والے جو غیر مسلمین ہیں جو فلم بنانے والے انہوں نے بھگوانوں کا دیویوں کا دیوتاؤں کا مذاق اڑایا میرے اللہ کے قرآن نے کہا ولا تصب اللہ ید اولا اللہ فیصب اللہ بغیر علم کہ تم غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو ان کو گالی نہ دو بدلے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے یہ ہمارے مذہب کی تعلیم تھی مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ اور ہو سکتا ہے کہ رام اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے جو مذہبی رہنما ہو اپنے زمانے کے حاوی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کی تعلیمات کو زندہ کرنے والے ہم نے توہین کیا کی ہماری مکاتب کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایل کے جی پڑھنے والے یو کے جی پڑھنے والے بیبی سٹنگ میں جانے والے اور نرسنگ تعلیم پڑھنے والے ہم نے ان کو بتایا رام کی عزت کرو گوتم بدھ کی عزت کرو رامائن کی عزت کرو پوری تاریخ گرا ہے کہ ہم نے کسی کافر کا ٹھٹا نہیں کیا کسی کافر کا مذاق نہیں اڑایا ہم نے ایک مندر کی اینٹ نہیں گرائی ہم نے کسی گردوارے کو ٹیکس نہیں کیا حدیں جہاں غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے ہم نے اس کا ٹھٹا نہیں کیا ہم نے اس کا جو ہے مذاق نہیں اڑایا حضرات ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سو سال تک اس سرزمین کے اندر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی مسلم بادشاہوں نے حکومت کی یقیناً پاکتا بازی کے اندر وہ لگے رہے کبوتر بازی کے اندر وہ لگے رہے یقیناً لونڈیوں کو پالتے رہے محلات بناتے رہے لال قلعہ بنایا تاج محل بنایا فتح پور سیکری کا محل بنایا اور ایسے و کی زندگی گزارتے رہے کوئی ایک نطفے سے مئی کا لال اگر پیدا ہوا ہو یہ ثابت کرے ساڑھے نو سو سال کی دور حکومت کے اندر ہمارے مسلم حکمرانوں نے کسی کی حق تلفی کی ہو کسی کی زمین باری ہو کسی کا ناحق فیصلہ کیا ہو بلکہ آؤ میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کہ اکبر بادشاہ جو دین الہی کا مجید تھا مذہبی اعتبار سے مذہب سے دور تھا میں شاہ جہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عالمگیر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پکے مذہبی انسان تھے بلکہ ایک ایس پرس بادشاہ جو اپنے آپ کو دین الہی کا مجد کہتا تھا اس کے اندر یہ انصاف تھا یہ عدل تھا کہ اس کے انصاف کا اس کے عدل کا اثر اس زمانے کے جانوروں پر پڑا ہوا تھا آؤ آؤ ہماری طرف دہشت گردی کی انگلیاں اٹھانے والوں داڑھی میں تنکا کا نظر آتا ہے تمہیں تمہیں مدارس کے اندر آیت نظر آتا ہے تمہیں مساجد کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں آؤ آگرہ کی فتح پور سکری کے قلعے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر ایک مزار ہے اور وہ مزار ہے کسی آدمی کی نہیں کسی بادشاہ کی نہیں کسی وزیر کی نہیں کسی امیر کی نہیں کسی سخی حاتم کی نہیں جانور ہر جانوروں کے اندر ایک ہاتھی کی مزار ہم نے گائڈ سے پوچھا رہبری کرنے والے سے پوچھا کہ ہزاروں جانور اکبر کے زمانے کے اندر مرے ہیں ہزاروں ہاتھی اکبر کے زمانے کے اندر فوت ہوئے ہیں لیکن اس ہاتھی کی مزار کیوں بنی تو اس گائیڈ نے بتایا کہ اکبر کا دروازہ عدل کا انصاف کا چوبیسوں گھنٹے کھلا ہوا رہتا تھا ایک گھنٹی آج بھی اس کے دربار کے اندر جو لگی ہوئی تھی آج بھی وہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے عدل اور انصاف کا کیسے یہاں پر پیمانہ قائم کیا تھا ایسا نہیں کہ اور مذہب والوں کے لیے اور مندر کے لیے اور مسجد کے لیے اور داڑھی مڈوں کے لیے اور داڑھی رکھنے والوں کے لیے اور گیتا کے ماننے والوں کے لیے اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے اور ایسا انصاف کا دوہرا پیمانہ ہمارے حکمرانوں نے قائم نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے یہ وہ حکمران جو مذہب بیزار تھا ایس پرستہ اور دین الہی کا موجود تھا یہ بھلا ہو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اس دین الہی کو زندہ دربور کر دیا اور اکبر سے موت سے پہلے اس کے مذہب کا انتم سنسکار ہو گیا اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر داخل کر رہے ہیں اس ہاتھی کے بارے میں کہا چوبیسوں گھنٹے یہ گھنٹی رہ دیتی تھی اگر کسی کی گائے چوری ہو گئی زمین ہڑپ لی گئی مال چوری ہو گیا ظالم نے ظلم کیا چوبیسوں گھنٹے اکبر انصاف کیا کرتا تھا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مدعی اور مدعا آلے دونوں فریق ایسا مقدمہ پیش کرتے کہ انصاف دینے کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر حاکم کو اور قاضی کو دشواری ہوا کرتی تھی تو اس وقت یہ کام یہ ہاتھی کیا کرتا تھا کہ جب فیصلہ ایک موڑ پر جا کر رک جاتا تو ہاتھی دونوں کو سونگتا مدعی کو اور مدعا آلے کو جو اس میں ظالم ہوتا جو اس کے اندر چور ہوتا جو اس کے اندر زانی ہوتا جو اس کے اندر بدماش ہوتا ہاتھی اس کو اپنی سون لے لیتا اور پیر سے مار دیتا اور زندہ اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا ہمارے مسلم حکمرانوں کے عدل کا ان کے انصاف کا اثر اس وقت کے ہاتھیوں کے اندر جانوروں کے اندر نبھایا تھا آج سپریم کورٹ کے اندر آج ہائی کورٹ کے اندر آج سول کورٹ کے اندر قانون بکتا ہے کالے کوٹ پہننے والے انصاف کرنے والے روپیوں کے عوض سکوں کے عوض قانون کا سودا کرتے ہیں ابھی ڈیڑھ سال پہلے پارلیمنٹ کے اندر جب ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ سروے کیا گیا ججوں کا تو تقریباً پینتیس فیصد تھرٹی فائیو پرسینٹ جج جو پائے گئے وہ غیر منصف پائے گئے رشوت خور پائے گئے اس ملک کو ہم نے گوروں سے لے کر کالوں کو کیا دیا انصاف کا قتل کر دیا عدل کا قتل کر دیا مسجدیں مسمار ہونے لگی ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کتے سور بلی سے زیادہ لٹنے لگی ہمارا خون پانی سے سستا ہو گیا گاجر اور مولی کی طرح ہمارے نوجوانوں کے سر قلم کیے جانے لگے کیا میرٹ کیا ملیانہ کیا مراد آباد کیا جمشید پور کیا گجرات افسوس مسلمان دولت کے پجاری مال کے پجاری داڑی مڑے بے نمازی اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے جرو کے غلام اولاد کے غلام تجھے تو مال سے مطلب ہے تجھے دولت سے مطلب ہے تجھے جرو سے مطلب ہے تجھے اولاد سے مطلب ہے قوم جائے بھاڑ کے اندر قوم کی عزت داؤ پر لگ جائے قوم کے اندر جمشید پور کی تاریخ میرٹ کی تاریخ ملیالہ کی تاریخ مراد آباد کی تاریخ گجرات کی تاریخ یہ ظالم یہ فرقہ پرست بار بار دہرانے کی بات کرے تجھے کوئی فکر نہیں بلکہ ڈرتا ہو ارے بھائی ہندوستان سیکولر ملک کے اندر اس قسم کی باتیں نہ کہو ہم نے کیا بگاڑا ہم نے اس ساٹھ سالہ زندگی کے اندر اور اس سے پہلے ایک نو سو سالہ زندگی کے اندر بتاؤ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا عادل منصف متقی پرہزگار یہ انگریزی کتے تھے کہ جنہوں نے حضرت کی تصویر کو داڑی مڑی شکل کے اندر قوم کے سامنے پیش کیا اور اس قوم کے ظالم اور بدبختے اپنے آفسوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی درسی کتابوں کے اندر اسی تصویر کو اس نے برداشت کر لیا حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقد بنگلور آئے تھے بنگلور سے میسور کے رستے میں سری رنگ پٹن ایک علاقہ ہے مجاہد آزادی شہید وطن اور وقت کا ابدال میں جس کا شمار حضرت کے مزار کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کش کیا فرمایا کہ میں نے حضرت کو دیکھا حضرت ٹیپو سلطان کو کہ چہرہ سنت کے نور سے پر نور ہے یہ انگریز کتا تھا جس نے حضرت کے چہرے کو قوم ملت کے سامنے داڑی مڑی سکل کے اندر پیش کیا اور قوم نے اس کو قبول کر لیا پنکھا کہاں کہاں راستہ چھوڑو ہوانے کے لیے جب میسور کی جامع مسجد تعمیر ہوئی اور پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا مسلح کو سنبھالنے کی باری تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں مسلح کے اندر پہلی امامت وہ کرے جس کی بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی نماز نہ چکی ہو بڑے بڑے ملا بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے نام نہاد اولیاء اس مجلس کے اندر موجود تھے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلح کو سنبھال سکے حضرت ٹیپو سلطان شہید بھائی یہ جو مائک والا ہے یہاں کا آن کر یہاں جو قریب ہے اس کو آن کر تو آواز قبرستان میں جا رہی یہاں نہیں آ رہی اسٹیج میں آواز آنی چاہیے نہیں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں طبیعت بہت خراب ہے اس سے نہیں ہوگا اس کو بڑھانا پڑے گا بے خوب بنا رہا ہوگا دیکھو دیکھو آنا چاہیے ہم کو آواز آنا چاہیے ہاں؟ کس نے لگا دیا ادھر کرو اس کو اس سے نہیں ہوگا اس کی غلطی نہیں ہے اس کو گھماؤ جاؤ وہ صحیح کیا تھا کہہ رہے ہیں کہ لڑکے لوگوں نے وہ کہہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمد بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی نماز نہیں چھوڑی اتنے بڑے متقی اللہ والے آج بھی کرناٹک کی سرزمین کے اندر آئے میں آپ کو کئی مندر بتاؤں گا کئی گردوارے بتاؤں گا اور سینکڑوں پنڈت ایسے بتاؤں گا جن کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیت المال سے عطیے دیے تھے زمینیں مندروں کے لیے فراہم کی تھی ہمارے اکابرین ہمارے منصف عادل یہ جو حکمران تھے کبھی ان کے زمانے کے اندر ہندو مسلم فساد نہیں ہوا ایک میں کا لال نہیں بتا سکتا کہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے کسی وزیر نے ظلم کیا ہو کسی مسلمان نے ظلم کیا ہو بلکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک وزیر ایک برہمن کی بیٹی پر عاشق ہو جاتا ہے اور جبرن اس کو مسلمان بنا کر اس سے نکاح کر لیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے اور ولیمے کی جب دعوت کرتا ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ آج گجرات کی سرزمین کے اندر مراٹھا کی تاریخ کے اندر یہ لوگ توڑ مروڑ کر حضرت عالمگیر کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والا بادشاہ تھا یہ نا انصافی کرنے والا بادشاہ تھا تعصب کا چشمہ نکالو انصاف سے کام لو کہ جو عالمگیر جس نے فتح و عالمگیری کو مرتب کیا جو پکا مذہبی انسان تھا وہ فقیر کی بھیس کے اندر اس وزیر کے ولیمے کی دعوت کے اندر چلا گیا یہ وزیر دعوت ولیمہ کے اندر فقیروں کو دان دے رہا تھا تحفے دے رہا تھا بخشش دے رہا تھا جب دیتے دیتے ایک فقیر کے قریب آیا وہ فقیر کمبل اوڑے ہوئے تھا اور وزیر نے جو برہمن کی بیٹی کو جبرن مسلمان بنا کر جس نے شادی کی تھی اس سے کہا کہ تو اتنا متکبر گھمنڈی اگر میری بخشش تجھ کو لینا نہیں تھا آیا کیوں اتنا کہنا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ دیش میں آئے انہوں نے کمبل کو نکال کر پھینکا کہا کہ پہچانتا ہے کون فقیر اور بیان سے تلوار نکالی کہا کہ قوم کے لوگوں سن لو میرے دربار کا کوئی فرق کیوں نہ ہو میرا لڑکا کیوں نہ ہو اور قریبی وزیر کیوں نہ ہو اگر حق تلفی کرتا ہے انصاف کے خلاف چلتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا جو آج اس ظالم وزیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر اس کا سر قلم کر لیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ جس کی تاریخ کو آج مہاراشٹر کے اندر اور گجرات کے اندر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج انگریزی کتے ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں آج ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتیں اور فرقہ پرست تنظیمیں ہمیں ظالم کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم روپ ڈالنے والے میں کہتا ہوں کہ دعا کرو کہ اللہ جب تو نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا شیطان کی درخواست کو قبول کر لیا شیطان کی بات کو مان لیا مولا یہ تو شیطان کا پیشہ پینے والے ان کی دعا قبول کر کر صحیح مانوں کے اندر ہمیں دہشت گرد بنا دے کہ تر ہی ہبو بھی ادب اللہ بکر ہمارے وجود سے اللہ کے دشمن کام جائیں ہمارے وجود سے دھرتی کے اندر شرک کرنے والے کفر کرنے والے فرقہ پرستی پھیلانے والے قتل عام کرنے والے انصاف کا خون کرنے والے اور عورتوں کی عزت عزت لوٹنے والے عورتوں کی آبرو لوٹنے والے عفت عصمت کی چادر کو چاک چاک کرنے والے دعا کرو کہ ہمارے وجود سے ان کے قدموں کے اندر زلزلہ بپا ہو جائیں اور ان کے قدم لرزہ بر اندام ہو جائیں تر ہی نہ بھی ادو اللہ وادو وکم کہ ایسے ہو کہ پہاڑ ہم سے کانپنے لگے مسلمانوں مائک صحیح نہیں ہوگا ہم اپنی بات مختصر کر کے ختم کر دیں گے طبیعت بہت ناساز ہے رانچی کے مسلمانوں میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے نہ ہندوستان کی دوران حکومت یہاں کی رعایا کا کچھ بگاڑا نہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے نہ تو ظلم کیا نہ تو فساد کیا بلکہ الٹا ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے داڑی والوں کو برا سمجھا جاتا ہے امامے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے مدارس کو برا سمجھا جاتا ہے مسجدیں ان کے نگاہوں کے اندر کٹکتی ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ایئرپورٹ کے اندر میں جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ جو داڑھی رکھنے والے امامہ رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ ہوائی جہاز کو اڑا دیں گے یہ ایئرپورٹ کو خراب کر دیں گے اور الگ نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے الگ طریقے سے ان کی چیکنگ کی جاتی ہے اور سیکورٹی چیک کے معاملے سے ان کو گزارا جاتا ہے ایک مرتبہ حیدرآباد کے سفر کے اندر وہ اٹیچی اور وہ سوٹ کے جو ہم نے لگیج کے اندر ڈالا تھا قانون ہے کہ اگر ان کو شک ہو تالا توڑنا ہو ہمارے سامنے تالا توڑا جائے لیکن ایک خاتون جو ہماری بیگم ہمارے ساتھ تھی برقے میں تھی ہم داڑھی والے تھے خدا جانے کیا لگ رہا تھا حالانکہ سامان کچھ نہیں چرایا تھا ایک روپیہ ادھر کا ادھر نہیں ہوا تھا لیکن تالا ٹوٹا ہوا تھا زنجیر ٹوٹی ہوئی تھی کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بم بنانے والے بم پھوڑنے والے فرقہ پرستی پھیلانے والے قتل عام کرنے والے برا ہو ان یہودی کتوں کا اللہ تباہ کرے برباد کرے غارت کرے اس جھوٹے میڈیا کو جس نے ایک جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ کہا کہ وہ جھوٹ آج سب سے زیادہ سچا نظر آنے لگا اور وہ جھوٹ ایسے نظر آنے لگا کہ آج ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا ہر نبی کا امتی ہر خواجہ کا دامن تھامنے والا ہر مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ایک دہشت گرد ان کو نظر آتا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ آج سڑک جام کون کرتا ہے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کیا کسی مدرسے والے نے سڑک جام کیا کبھی ہڑتال کی کبھی مدرسوں جو ہے بسوں پر پتھراؤ کیا کیا کبھی کسی بس کو جلایا کیا کبھی ہوائی اڈے کے اندر ہڑتال کی ایک مرتبہ مجھے بتاؤ کہ ایک اسٹیٹ لائٹ کو کسی مدرسے کے طالب علم نے پھوڑا ہو ایک مدرسے کے طالب علم نے خون خرابہ کیا ہو قتل عام کیا ہو غارت گری کی ہو یہ کرنے والے کون ہیں یہ کالج ہیں یہ یونیورسٹی ہیں یہ دنیاوی تعلیم کے کتے ہیں مدرسے والے امن کی تعلیم دیتے ہیں مدرسے والے شانتی کی تعلیم دیتے ہیں مدرسے والے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں مدرسے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مر جائے اس مرے ہوئے انسان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے تکریم کا معاملہ کیا جائے اس کو غسل دیا جائے اس کو اچھے کپڑے پہنائے جائے اسے عطر لگایا جائے تیز قدم جنازے کو نہ لے کر لے جایا جائے ایک مرغئی جس کو ذبح کی جاتی ہے ایک چڑیا جس کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہمارے مدرسوں کی تعلیم اس چھری کو اس مرغی کے سامنے تیز نہ کیا جائے اس چڑیا کے سامنے تیز نہ کیا جائے کہ کہیں اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جن مدرسوں کی تعلیم یہ ہو کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی رعایت کی جاتی ہے کیا یہ مدرسے قتل کی یہ مدرسے غارت گیری کی یہ مدرسے بمباری کی تعلیم دیں گے اور خون فساد کی تعلیم دیں گے بلکہ رانچی کے مسلمانوں ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے ہندوستان کے اندر جو بمباری ہوتی ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑوس ملک سے آتے ہیں فلا جماعت والے فلاں لشکر والے اور فلا پارٹی والے میں کہتا ہوں ہندوستان کا ایک تہائی سے زیادہ بجٹ بی ایس ایف پر خرچ ہوتا ہے بارڈر سیکورٹی فورس پر خرچ ہوتا ہے کون ہے ان دہشت گردوں کو ان پارٹی والوں کو ان بمباروں کو غیر ملکوں سے اس ملک کے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے وہ کون رشوت خور ہے کارگل کی جنگ کے اندر جنہوں نے تابوت کا سودا کیا جنہوں نے کارگل کے فوجیوں کا خون کا سودا کیا وہ کون ہے جو بمبئی کے اندر ان بیواؤں کے لیے آدر سوسائٹی بنائی گئی کارگل کے جو فوجی شہید تھے ان کے لیے اس آدر سوسائٹی کا گھپلا کیا یہ گھپلا کرنے والے یہ گھوٹالا کرنے والے یہ نقلی دوائیں بنانے والے یہ کھانے کی پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے والے یہ جو ہے آئے دن رشوت لینے والے دینے والے پارلیمنٹ کے اندر اپنے حق ووٹ کا سودا کرنے والے اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے یہ خاکی وردی والے اگر کوئی چور نہیں ملتا فٹ پاتھ پر سونے والے بھیک منگے کو فقیر کو لے جا کر اتنا مارو اتنا مارو کہ وہ اقبال جرم کر لے وہ چوری کو مان لے تاکہ ان کے مڈوں کے اندر اضافہ ہو جائے یہ ظلم یہ ستم کیا دہشت گردی نہیں ہے کیا دواؤں کے اندر ملاوٹ کیا دہشت گردی نہیں ہے یہ زمین کا گھٹالا یہ شکر کا گھٹالا یہ کتے کے بسکٹ کا گھٹالا یہ یتیموں کو دی جانے والے وظیفوں کا گھٹالا یہ جیل کے اندر رہنے والے قیدیوں کے اناج کا گھٹالا یہ جنگلات کے اندر رہنے والے جانوروں کے گھاس اور ان کے چارے کا گھٹالا کمینو تم کیا جانو امن کیا ہوتا ہے سلامتی کیا ہوتی ہے آ گئے بڑا داڑی والوں کو یہ کہنے کے لیے یہ دہشت گرد ہیں میرے رب کی قسم یہاں کسی ملا کی عدالت قائم ہو اور ایک طرف مولوی قرآن لے کر اور دوسری طرف ملا حدیث لے کر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اگر عدل کو قائم کیا جائے اگر انصاف کو قائم کیا جائے کشمیر سے لے کر کنیا کواری تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک یہ جتنے سیاسی کتے ہیں جنہوں نے سوئس بینک کے کھاتوں کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپیہ کہیں جو ہے پل کے نام پر کہیں ریلوے ٹراک کے نام پر کہیں سڑک کے نام پر اور کہیں بیواؤں کے پنشن کے نام پر لوٹ مال کر کر جو سوئس کے کھاتوں کے اندر سوئٹزرلینڈ لینڈ کے اندر انہوں نے غریبوں کے خون کو جمع کیا ہے یتیموں کے خون کو جمع کیا ہے بیواؤں کے خون کو جمع کیا ہے مسکینوں کے خون کو جمع کیا ہے منصف بھی تم ہو قاتل بھی تم ہو مجرم بھی تم ہو جج بھی تم ہو اس لیے آج تمہاری ہو چل رہی ہے کل اس سرزمین کے اندر میرے رب کے حکم کا نفاذ ہوگا کل اس سرزمین کے اندر محمد بن قاسم کی عدالت قاضی ہوگی کل اس سرزمین کے اندر محمود غزبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا کل اس سرزمین کے اندر حضرت کی کو سلطان شہید کا لوگ بولے گا کل اس سرزمین کے اندر شاملی کے شہیدوں کا لہو پھارے گا ایک سے لے کر آخر تک پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر کاؤنسلر تک ایک ایک کتے کو ایک ایک سوبر کے بچے کو ایک ایک دہشت گرد کو ہمارے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ شاء دہشت گردی کے الزام میں ان کو سلی پر رکھا دیا جائے گا ہم نے کیا بگاڑا ہم نے امن دیا ہم نے شانتی دی ہم نے سکون دیا ہم نے یہ بتایا کہ عورت اگر ماں ہے اس کے قدم تلے جنت ہوتی ہے عورت اگر بہن ہے تو بھائی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے عورت بیٹی ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے عورت بہن ہے بھائی کو جنت میں لے جائے گی عورت ماں ہے تلے قدم جو ہے جنت ہے تم نے مرے ہوئے شوہر کے سامنے اس عورت کو لٹا کر ستی کرنے کا حکم دیا کہ عورت تیرے خاوند کے مرنے کے بعد اب تیرے جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو ستی ہو جا تو مر جا اس کے لاش کے ساتھ چمٹ کر تو جل کر خاص آلو ہو جا ہم نے مظلوم عورت کے سر پر دوپٹہ رکھا ہم نے اور استعمت کی چادر پہنائی تم نے بوسینیا کے اندر تم نے بخارا کے اندر تم نے سمرکھند کے اندر تم نے گجرات کے اندر تم نے جمشید پور کے اندر تم نے مراد آباد کے اندر تم نے میرٹ کے اندر تم نے ملیادا کے اندر ہمارے بہنوں کی آبرو لوٹی ہمارے ماؤں کی آبرو لوٹی یہ لوٹی ہوئی یہ پٹی ہوئی عورت یہ لٹی ہوئی مظلوم عورت زمین قطلت پوچھ رہی ہے کس جرم کے اندر میری عزت کو لوٹا گیا کس جرم کے اندر مجھے زندہ درگور کیا گیا میرا قتل عام کیا گیا ان کا لہو اتارے گا ان کے خبروں سے آوازیں آ رہی ہے میرے رب نے کہا فیقون دین و قرض ہو دینا گا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے لے کر دلی کے پارلیمنٹ تک میرے اللہ نے کہا کسی مقرر کی نہیں یہ سولہ بیانی نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرے محبوب کا فرداد ہے کہ کا لائب کافظ بھائی تو مدر بلا ببر اللہ خل اللہ کلیمت الاسلام بھی عزیز و ذلی زلیم کہ انشاءاللہ شاء اللہ بھائی کے اندر ادام دی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ باپری مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ بیسل کے اندر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا جو مسلح کو سنبھالے گا اور ان وہ اسرائیلی کتے جو فلسطین کی ماؤں کے گوت کے اندر ان کلیوں کو ان کلیوں کو مسکراتی کلیوں کو کھلنے سے پہلے جنہوں نے مچل دیا ایک ایک اسرائیلی کتے کا انتظام لیا جائے گا مسلمان جگ جا مسلمان اٹھ جا ایک مرتبہ میرے محبوب کے دامن کو تھام لے ایک مرتبہ اللہ کے قرآن کی رسی کو اللہ کی رسی کو ما تسیم بحمد اللہ جمیا پکڑ لے اب دیکھ مسلک کے نام پر جھگڑنے کا وقت نہیں ہے اب دیکھ فاتحہ فات شملہ چھٹی کے نام پر اب جھگڑنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کے دشمن مارتا ہے دیوبندی کے نام پر نہیں مارتا بریلی کے نام پر نہیں مارتا فاتحا کے نام پر نہیں مارتا چلہ کے نام پر چار بہنے کے نام پر دو کلی دو پلی ٹوپی اور پانچ کلی ٹوپی کے نام پر نہیں مارتا وہ مارتا ہے کلی طیبہ کی نسبت سے مارتا ہے میرے بھائی کلی طیبہ کی نسبت سے متحد ہو جا میرے بھائی تیرا قرآن ایک ہے تیرا کعبہ ایک ہے تیرا اللہ ایک ہے تیرا رسول ایک ہے تیرا دین ایک ہے تیرے جھگڑے یہ مٹنے والے نہیں جتنے مناظرے ہونے تھے ہو چکے جتنی کتابیں لکھی جا چکی لکھنی تھی لکھی جا چکی اور جتنی تقریریں کرنی تھی وہ کی جا چکی ہے اللہ کے لیے مسلک کا جھگڑا نہ کر اللہ کے لیے مکتب فکر کا جھگڑا نہ کر اللہ کے لیے شخصیت پرستی جمیت پرستی جماعت پرستی یہ جراثیم کو چھوڑ دے میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کی رات ایک مرتبہ تو توبہ کر کر میرے اللہ کے دین کو میرے محبوب کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو آج یہ تیری منہ پر جو یہودی لاگت ہو عیسائی لاگت ہو آج صبح نہار پیٹ مسلمان کو کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن سوالات پیغمبروں کی داڑھی وہ نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنا اسے یاد رہتا ہے مسلمان آج اسرائیل پر کوئی گلا نہیں آج امریکہ سے کوئی شکوا نہیں آج بی ایچ پی اور بی جے پی سے کوئی شکایت نہیں کوئی کمپلینٹ نہیں ایک مرتبہ کو اللہ کا ہو کر بتا ایک مرتبہ میرے محبوب کا ہو کر بتا ایک مرتبہ امریکہ کی طرف رخ کر کر پیشاف کر دے میرے اللہ کے کعبے کو سینے سے لگا لے میرے محبوب کے مدینے کی خاک کو سرما بنا کر آنکھ میں لگا لے کل دیکھ جو سورج نکلے گا وہ تیری فتح اور تیری کامیابی کی خوشخبری ان کے کرنوں کے ساتھ ہوگی نصر من اللہ بھی محفت خرید اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل ہاتھ ہے اتنا فتح نہ فتح مدینہ کی بچارت کے ساتھ کل کا سورج نکلے گا یہ یہودی چہرے یہ عیسائی تہذیب یہ مال کی پوجا یہ دولت کی پوجا یہ روپیوں کی پوجا سلمان کہاں سے کہاں تو چلا گیا کہاں سے کہاں تو چلا گیا جو اللہ تیرے گلی کے سور کو روزی دیتا ہے جو اللہ تیرے گلی کے کتے کو پالتا ہے جو اللہ اس کے دشمن یہودی کتے کو پالتا ہے عیسائی کتے کو پالتا ہے جانوروں کی پجاریوں کو پالتا ہے شرمگاہوں کے پجاریوں کو پالتا ہے مسلمانوں کے قتل عام کرنے والے قاتلوں کو روزی دیتا ہے مسلمان تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا میرے محبوب کا دامن تھامنے والا کیا تجھے اللہ روزی نہیں دے گا کیوں کہاں بھاگ رہا ہے دولت کے پیچھے مال کے پیچھے کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ باپ کے پیٹ کے اندر اللہ نے تیری روزی کو اللہ نے تیری عزت کو اللہ نے تیری عمر کو مقدر کر دیا ہے پوری دنیا مل کر ایک دانہ کم بھی نہیں کر سکتی اور پوری دنیا مل کر ایک دانہ بڑا بھی نہیں سکتی کہا جا رہا ہے دولت کے اور اتنا گیا اتنا گیا آج سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمان آج سو کے وبا کے اندر مبتلا ہے کیا ہو گیا تیری حمیت کو کیا ہو گیا تیری حمیت کو کیا ہو گیا تیرے شرم کو حیا کو کون بے کلال ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو یہاں اسٹیج کے اندر آئے میں اس کے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں اسے پوچھوں گا کیا تو اپنی ماں کا زانی ہے اپنی ماں کے کپڑے نکال کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے ایک سور سوری کے ساتھ کرتا ہے میرے آقا نے نہیں فرمایا میرے اللہ کی قسم احمد رضا خان کا مسلک ہوتا میں اس کو طلاق دے دیتا دیوبند کے بانی کا مسلک ہوتا میں دیوبند کے مکتب فکر کو چھوڑ دیتا نظام الدین کا اگر کوئی ملا کہتا میں تبلیغی جماعت چھوڑ دیتا میں کیا کروں میں کیا کروں نہ تبلیغی جماعت کا فیصلہ نہ دیوبند کا فیصلہ نہ جماعت اسلامی کا فیصلہ نہ بریلیوں کا فیصلہ نہ رضا خانیوں کا فیصلہ فیصلہ اس نبی کا کہ اگر تو انکار کرے گا جہنم کا لہو اور پیپ پیے گا بلا ورب بھی کلاد حتہ حق کی منہ کا پیما شجرا میری ہوگا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے فیصلے کا انکار کرو گے تمہارا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی کتا گیا اور فرمایا کہ میں اپنی پراپرٹی کا فیصلہ کرانے آیا ہوں حضرت عمر نے فرمایا آخر کے پاس گئے تھے فرمایا گیا تو تھا لیکن فیصلہ میرے خلاف آیا حضرت عمر نے فرمایا رکیے گا ایک منٹ میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں گئے نیاب سے تلوار نکالی اور اس یہودی کتے کا سر قلم کر دیا فرمایا کہ جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام اس کتے کا انجام نہیں ہے میں کیا کروں میں کیا کروں مسلمان کتنے ہوں گے جو اس مجمے کے اندر ہوں گے کتنے ہوں گے جن تک جن کے کانے تک میری آواز جا رہی ہے سود کا ادنا گنا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم کپڑے نکال کر وہ کام کرے جو کتا کتیا کے ساتھ کر رہا ہے ماں زندی ہو تیری ماں کو رحم نہیں آتا تیرے گھر کہ اسی ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا اسی ماں نے مجھے کوپ میں رکھا تھا یہی ماں تھی کہ جب میرے پیٹ میں درد ہوتا جب مجھے بخار آتا تو ساری رات مچلا کرتی تھی آج اس ماں کے کپڑے اتار کر مادر ذات برہنا کر کر چھتیس مرتبہ تو سوپ کھا کر سوپ کے اندر ملوث ہو کر تو اپنی ماں کا بلاکار کرنے والا ماں زندگی ہو کر حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کہ زندہ ہو مردہ ہو ماں اگر مر چکی ہو قبر کھودنے کی کدال لے گیا ایک آلہ لے گیا لوہے کا رات میں جب سناٹا ہو گیا اور قبرستان پہنچا خبر قبرستان کے میں اور محافظ سے پوچھا کہ میری اماں کی خبر کہاں ہے اس نے بتایا یہ اور یہ اپنی ہاتھوں سے قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد ماں کے ڈھانچے کو نکالا اور وہ کام کیا کہ جس سے زمین اور آسمان کی مخلوق شرما ملے تجھ میں اتنی اتنی ضرورت کہ اپنی ماں کا منہ کالا کرے میں نے کہا اگر کوئی مقرر کہتا اس کے جسم کے ٹکڑے کہہ رہے کوئی جماعت تعمیر کہتا اس جماعت کو طلاق دیتا کوئی مکتب فکر کا ملا کہتا اس مکتب فکر کو چھوڑ دیتا جس دھرم کو تو ماننے والا جس مذہب کو تو ماننے والا اور جس کلمے کے اندر جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس آخا نے فرمایا کہ چھوٹا گنا یہ ہے کہ چوز کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ منہ کالا کرنے والا مسلمان ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا اور قوموں کو فتح کرے گا تو ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا رشوت لے کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ ڈالے گا تو کفر کی کرنے والی قومیں تجھ سے ڈرے گی امریکہ تجھ سے ڈرے گا مسلمان جب تو تین سو تیرہ تھا دنیا تجھ سے کامتی تھی آج تو کروڑوں کے اندر ہو گیا کوئی تجھ سے ڈرنے والا نہیں تیری بیوی ڈرنے والی رہی تیری اولاد ڈرنے والی رہی مسلمان اللہ کا عہدہ اللہ تیرا ہو جائے گا اللہ کی حکومت اللہ کی نصرت تیرے ساتھ شامل حال ہوگی یہ چہرے داری منڈے اللہ کی لانت کو لانے والے اللہ کے غضب کو لانے والے ہیں ایک بادشاہ اپنے نمائندے کو آخا کے پاس بھیجا داڑھی مڈا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا داڑھی مڈے کو تو آپ نے چہرے انور کو پھیر لیا علماء کہتے ہیں قبر کے اندر جو تین سوالات ہوں گے ومن وہ پولیس اکیموں کون آدمی تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا فرماتے ہیں دو عالم وسلم کو اپنی امت سے اس درجے شفقت کہ آخا اپنا دیدار فرمائیں گے ہو لیکن جس کے چہرے پر سنت نہیں ہوگی جو چہرہ داڑھی اڑا ہوگا آخا اس کی خبر کے اندر دیدار نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں میرے بھائی داری بڑھانے والے نہ تیرا باپ کام آئے گا نہ تیری بیوی کام آئے گی نہ تیری اولاد کام آئے گی ارے تو اور بھائی کس کھیت کے ملی پیغمبر جس کا نقب صفی اللہ تھا جس کا نقب کلیم اللہ تھا جس کا نقب نجی اللہ تھا جس کا نقب زبی اللہ تھا جس کا نقب روح اللہ تھا یہ کاپ رہے ہوں گے حضرت آدم سفی اللہ ہے لیکن ہمت نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت نو نجی اللہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے حضرت اسماعیل زبی اللہ ہے ہمت نہیں اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے اللہ پوچھیں گے لمن بالکل یوم اے دنیا کے کتوں زبان چلتی تھی تمہاری داڑیاں مڈاتے تھے رشوت کا کھاتے تھے ماں کی نافرمانی کرتے تھے جوڑوں کی غلامی کرتے تھے مال و دولت کی پوجا کیا کرتے تھے حرام و حلال و حرام کی تمیز کو تم نے بالا اختلاف رکھ دیا تھا کوئی فرعون کا بچہ کوئی سداخ کا بچہ کوئی نمرود کا بچہ کوئی حامان کا بچہ نظر آ رہا تھا ہے کوئی بولنے والا ایدن جب ایدن متقرون داڑی بڑے کیا تجھ میں ہمت ہے اللہ کے اس سوال کا جواب دے سکے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یقین مرو ہی نہ وہ امی ہی وہ ابھی وہ ساحبتی ہی وہ بنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر آتا حضرت ابراہیم اپنے باپ کو جنت آدر کو جنت میں بھیجتے اگر آتا حضرت لو اپنے بیٹے کو جنت میں بھیجتے اگر آتا حضرت لو اپنی بیوی کو جنت کے اندر بھیجتے آتا آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جنت میں بھیجتے جب آخا اپنے چچا کو جنت میں نہیں بھیج سکتے داڑی بڑے بے نمازی کتے حرام کے کھانے والے رشوت کے کھانے والے سوکھ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے گھر گھر کو سنیما کا اڈا بنانے والے ٹی وی رکھ کر ڈش اینٹینا رکھ کر کس بل پوتے پر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جنت میں چلا جائے گا اللہ کا واسطہ دیتا میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہو تیرے سال میں گولی ہو آجا میرے بھائی تو گمراہ ہو تو بہت دور چلا گیا موت مقدر ہے داڑھی بالوں کو بھی آئے گی داڑھی منڈوں کو بھی آئے گی نمازیوں کو بھی آئے گی بے نمازیوں کو بھی آئے گی حلال خوروں کو بھی آئے گی حرام خوروں کو بھی آئے گی اللہ کے اولیاء کو بھی اللہ کے دشم کا بھاگے تازہ دے گا اللہ کا راستہ دیتا لوٹ جا اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ جا نبی کی روایتوں کی طرف نبی کی سنت کی طرف لوٹ جا ہمیں دنیا والے تانا دے رہے ہیں دیکھ گھر کے اندر کوئی بچہ اگر کماتا نہیں ہے نوکری نہیں کرتا چار بھائی تین بھائی تو ڈیوٹی کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور ایک بھائی ڈیوٹی نہیں کرتا تو تانا دیا جاتا ہے کیا تانا دیا جاتا ہے بھائی مالدار دیکھو تو اس کو دیکھو آفیسر دیکھو تو اس کو دیکھو ڈاکٹر دیکھو تو اس کو دیکھو انجینئر دیکھو تو اس کو دیکھو مطلب کیا تو انجینئر بن جا تو ڈاکٹر بن جا تو پروفیسر بن جا تو کمانے والا بن جا مسلمانوں رانچی کے مسلمانوں یہ دنیا والے جو ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں دنیا والے جو ہمیں غالب قوم اور فاتح قوم کہہ رہے ہیں ایک اسامہ بنا زندہ تھا قوموں کو ڈرا رہا تھا ایک اسامہ تھا شہید ہو گیا قوموں کو ڈرا رہا ہے ایک جو پیر سے لگڑا ایک آم سے معذور واسط شریف تک تعلیم پانے والا آج دنیا کو ڈرا رہا ہے یہ ملا گلی گلی کے اندر پیدا ہو جائے یہ اسامہ کے خلفا گلی گلی کے اندر پیدا ہو جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہے گا ارے ارے دنیا کے پجاریوں تمہیں ڈرون تیاری کی ضرورت ہوگی تمہیں گولے بارود کی ضرورت ہوگی تمہیں ہتھیار کی ضرورت ہوگی تمہیں اے کے فورٹی سیون اے کے ففٹی سیون کی ضرورت ہوگی ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ ہماری ساتھ ہے ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے آؤ بدر کی سرزمین کے اندر وہ پہاڑ اور پہاڑوں سے الگ ہے کہ جو پہاڑ موگ کی طرح نرم ہو گیا وہاں کے باشندوں سے پوچھو اور تاریخ کے اور اور پندے پلٹو وہ کہیں گے کہ بدر کے میدان کے اندر پری کے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ٹوٹی تلوار جب اٹھتی تھی صحابہ کہتے ہیں یہ تلوار جانے سے پہلے ہم دیکھتے کہ دشمن کا سر قلم ہو جاتا ہے ہتھیار کی ضرورت تمہیں ہم دنیا کے پجاری نہیں ہم اسباب کے پجاری رہی ہم مصب الاسباب کی عبادت کرنے والے ہم نے خندق کے موقع پر ہم نے تبوک کے موقع پر ہم نے مٹی اٹھائی اور اس مٹی نے بارود کا کام کیا وہاں رملتا اس رملتا والا بڑا چندردار اللہ نے کہا کہ تم نے جو پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا اس پھینکنے کے اندر طاقت ہم نے دی بابری مسجد چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے مسلمانوں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا تم پکے سچے مسلمان نہیں بنے تم آقا کے غلام نہیں بنے تم قرآن کے ماننے والے نہیں بنے تم حدیث پر چلنے والے نہیں بنے ورنہ اللہ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے جب اگرہ آیا تھا تو ہمیں اے کے پارٹی سیون کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ آبادی جو آج بھی اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں وہ چودہ سو سال پہلے گوندی ہوئی مٹی کو ایٹم بام بنا کر ابراہ کے لشکر کو تباہ تاراش کر دیا مسلمان تو نمازی بن جا میرا اللہ وقت کے آبادی کو بھیج کر بابری مسجد کے قاتلوں کو قتل کر کر پھر اذان دینے کروا دے گا پھر نماز پڑھنے کروا دے گا تو ہو اللہ کا تو داڑھی رکھ لے عورتوں کو پردے لے کر دے یہ ٹی وی کی لانت یہ یہودی ایجنٹ جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے دادی پوتری نانی نواسی نانا اور ایک ملن ایک ہیروئن کی آبرو میں اٹھتا ہے کپڑے نکال کر کیا تیری حیا کو تیری شرم کو کیا ہو گیا سب مل کر اس منظر کو دیکھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس گھر کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صبح میں ان کے چہروں کو بندروں سوروں اور کتوں کے چہروں میں بدل دے آج کون سا گھر ٹی وی کی لالچ سے ہے آج کس گھر کے اندر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے اگر تو کہے گا کہ کہیں کتے سور کے چہرے نہیں بنے لیکن کتوں کی خصلتیں تو آ گئی سور کی نجاست تو آ گئی بندر کی بے حیائی پہ آ گئی علماء نے فرمایا یہ میرے آقا کا صدقہ ہے آقا نے دعا کی تھی اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا میرے آقا کی دعا نہ ہوتی خدا جانے کتنے چہرے سوروں کے کتنے چہرے بندروں کے اور کتنے چہرے کتوں کے ہوتے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ جب کوفا کی مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے چہرے پر نکاب ڈال کر جاتے ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے مریدوں نے حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت پردہ تو عورت ڈالا کرتی ہے نصاب عورت ڈالا کرتی ہے آپ کب سے عورت بن گئے ٹھٹا کیا مزاق کیا حضرت ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا کہ بھائی اگر میں نقاب ہٹا دوں تو آنے والے مسلیوں میں کسی مسلی کا چہرہ مجھے کتے کا اور کسی مسلی کا چہرہ مجھے سور کا نظر آتا ہے میرے بھائی ان گھروں سے یہ جو لانت ہے ٹی وی تھی اس کو نکال کر رکھے یہ بے حیائی اور بے شرمی کی تعلیم دیتی ہے میاں بیوی کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے اولاد اور ماں باپ کے اندر دوری پیدا کرتی ہے آج جو مسلمان آج جو قوم مسلمانوں کو دہشت گردی کا تانا دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان فلموں میں کام کرنے والے ان ڈراموں میں کام کرنے والے اور ٹی وی کے ناٹکوں کے اندر کام کرنے والے اللہ کی قسم اگر ملا کی یہاں پر عدالت قائم ہو حضرت اسامہ کی سیاست یہاں پر قائم ہو انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ان فلموں میں کام کرنے والے اور ان ناٹکوں میں کام کرنے والے ایک نمبر کے دہشت گرد کتے ہیں جنہوں نے بے حیائی کو عام کیا جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے شرم حیا کے دوپٹے کو نکالا جنہوں نے اس کی داستان کو عام کیا ایک لڑکی کیسے بھاگے ایک لڑکا کیسے بھاگے لڑکا کیسے عشق کا جال پھیلائے لڑکی کیسے اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ کر اپنے دھرم کو چھوڑ کر ماں کی بے عزتی اس فلم نے سکھائی ماں کی بے حرمتی اس ناٹک نے سکھایا غریب کو اس کی حد سے نکل کر جب امیروں کے گھر دیکھتا ہے پیاشن پرستی دیکھتا ہے اور کمائی اتنی نہیں ہوتی چوری کے راستے یہ فلم والے بتاتے ہیں یہ ناٹک والے بتاتے ہیں آؤ کشمیر سے لے کر کنیا کماری کے جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان میں چور اچک کے بدماش قاتل زانی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ جو سیکھا ہے فلم سے سیکھا ایک نمبر کے دہشت گرد کمپنی والے جب مال فروخت کرتے ہیں اور مال بکتا نہیں تو ان فلم میں کام کرنے والے کتا کھانے والے سور کھانے والوں کا سہارا ہائر مسلمان آخا کے طریقے کو چھوڑ کر صدیق و فاروق کے طریقے کو چھوڑ کر امی جان عائشہ صدیقہ اور بہن فاطمہ کے طریقے کو چھوڑ کر آج تو کتا کھانے والے کی نقالی میں لگے سور کھانے والے کی نقالی میں لگ گئے زاریوں کی نقالی میں لگ گیا اور کہتا ہے کہ ہمارا اللہ سنتا کیوں نہیں ہماری مسجدیں کیوں جا رہی ہمارا پتے عام کیوں ہو رہا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی میری امی جان کے عصمت عفت کی چادر میں تجھے کیا برائی نظر آئی میرے محبوب کے چہرے کے اندر تجھے کیا نظر آیا جو داڑیاں منڈا منڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے اور یہ داڑیاں اڑا کر کون سا تو نے یہودیوں کو خوش کر لیا کون سا تو نے کافروں کو خوش کر لیا میرے اللہ کی قسم داڑھی بڑھانا تو دور کی بات بلیڈ لگا کر تو کھال نکال کر ان کافروں کی جوتیاں بنا دے گا تب بھی یہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے اس لیے کہ میرے رب نے کہا لا یہ کہ مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے جنت اور جہنم ایک نہیں ہو سکتے مسلمان اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تجھے نبی کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں اے کابرا کے محافظ اے قرآن کے پاسبان اے جنت کے طلبگار میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں تیرے سوئی ہوئی حالت کو دیکھ کر قوموں نے تجھے مردہ سمجھ لیا ہے ایک مرتبہ تو جگ جا میرے بھائی ایک مرتبہ تو جگ جا میں تجھ پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوہر دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ تو جگ جا محمود غدی تجھ میں دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ تو جگ جا تجھ میں ٹیپو سلطان دیکھ رہا ہو ایک مرتبہ جگ جا تجھ میں حضرت عمر کی شجاعت دیکھ رہا ہو ایک مرتبہ جگ جا حضرت علی حضرت علی کے بہادر کے جو ہے جوہر تجھ میں دیکھ رہا ہو میرے اپنی جان ایک مرتبہ تو جب جا حضرت عائشہ صدیقہ کی حیا کی جھلک تجھ میں ہے حضرت فاطمہ کی شرم حیا کی جھلک تجھ میں ہے اٹھ جا اٹھ جا اور تو جگ جگ جائے گا میرے اللہ کی قسم تیری کوچ سے پیدا ہونے والی نسل بچہ بچہ ماں اور موس بن کر وقت کے ابو جہل کا خاتمہ کرے گا اٹھ جا جگ جا تیری کوچ سے جنم لینے والی ہر بچی صفیہ بن کر وقت کے یہودی کتے کا سر تیری تاریخ ہے کہ تیرے پیٹ پر پتھر گندا ہوا تھا اور تیرے جسم پر پیبند لگے کپڑے تھے اور میرے اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر آئے تناظر فرمائی علی اسلام مین بلی بتی روم پیٹ پر پتھر اور جسم پر پیبند لگے کپڑے آج کا امریکہ کتا نہتے افغانیوں پر بمباری کرنے کے لیے ہندوستان سے بھی مانگتا ہے بنگلہ دیش سے بھیک مانگتا ہے آسٹریلیا سے بھیک مانگتا ہے برطانیہ سے بھیک مانگتا ہے نیوزی لینڈ سے بھیک مانگتا ہے کہ بھائی ایک نمبر کا بھکاری ہو ان وہ افغانستان کے جہاں سوئی کا کارخانہ نہیں وہ افغانستان کہ جہاں ایک برتن نہیں بن سکتا وہ افغانستان کہ جہاں ہندوستان پوری دنیا سے کوئی دوا کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکتی کھنڈرات میں رہنے والے تورا بورا کی پہاڑیوں میں بسنے والے ان اللہ والوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ بھکاری ہزاروں ممالک کے سامنے ہزاروں قوموں کے سامنے بھی مانگتا ہے لیکن اس زمانے کا جو روم تھا وہ بہادر تھا وہ جری تھا وہ طاقتور تھا اس وقت کے ہزاروں امریکہ کے مقابلے کے اندر طاقتور تھا میرے بھائی تو جگ جا جس نے کو شکست دے دی میرے بھائی تو جگ جا جس نے تو نے کسرا کو شکست دی میرے بھائی تو جگ جا تیرے قوم کے ماس اور وابس نے ابو جہل کے ٹکڑے کر دیے میرے بھائی تو جگ جا تیری قوم کی نے وقت کے ابو وقت کے یہودی کتے امریکی کتے کا قتل عام کیا میرے بھائی تو جگ جا کہ تیرے تیرے جگنے سے عالم کے اندر نور بپا ہو جائے گا تیرے جگنے سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا تیرے جگنے سے فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا تیرے جگنے سے امن عام ہو جائے گا سلامتی عام ہو جائے گی تیرے جگنے سے رشوت کا خاتمہ ہو جائے گا تیرے جگنے سے ملاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا تیرے جگنے سے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تیرے جگنے سے کسی باقی آبرو نہیں اٹھے گی تیری چٹنے سے کسی بہن کی عزت کیسبت کی چار چادر چادر چاک چاک نہیں ہوگی جا میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہو اللہ کا واسطہ دیتا ہو جا میری اما میری امت کی بیٹی تو کہاں چلی گئی فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کے پیچھے رنڈیوں کے پیچھے کسی رنڈی نے کہا کہ میری خوبصورتی کا راز میرے چاند جیسے چہرے کا راز میری سندرتا کا راز یہ فیئر اینڈ لولی ہے یہ صابن ہے یہ شیمپو ہے اور تو لا کر استعمال کرنے لگی میرے آقا نے فرمایا مومن مسلمان وضو کرتا ہے دنیا تو دنیا آخرت کے اندر کروڑوں لوگوں کے اندر ان کے آدائے وضو غرم مہجری نہ ہوں گے یعنی چمکیں گے ہیرے کی طرح میری اما تو نے وضو کو بھلا دیا اٹھ رات کے اس پہر کے اندر کہ جب قوم ضلع کر کر سوئی ہوئی ہو جب چور بٹوارے کے اندر لگا ہوا ہو میری اماں اپجا وضو کر مسلح بچھا اور اللہ کی یاد میں جہنم کے خوف میں جنت کی طرف میں تیرے آم سے آنسو کا خطرہ جو تیرے چہرے پر گرے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جنت کی ہورے رس کریں گی اے اللہ مجھے جنت کی حور کیوں بنایا یہ رونے والی عورت کیوں نہیں بنایا دنیا والے تیری قدر کرے نہ کرے آسمان کی جنت کی ہورے تیری چہرے کے حسن کو پہچان دی ہے میری اماں گورا رنگ یہ تو انگریزی کتوں کو بھی ملا ہے یہ تو کتا اور سور کھانے والی قوم کو بھی ملا ہے سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ نے کالے تھے کلوٹے تھے اجمی تھے غریب تھے پردیسی تھے غلام تھے روایت میں آتا ہے آخا نے فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تم اذان دینا اذان تو ہو گئی نماز ہو گئی مسجد کی چھت پر بغیر عذر کے جانا فقہ کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مکرو آقا کا حکم تھا اور کعبہ جہاں ایک رکعت ایک لاکھ کے برابر ہے حضرت بلال چڑے اذان دی نماز ہو گئی صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی علیہ وسلم آپ تو منع فرماتے ہیں آج کیسے آپ نے کہہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں بلال کے کالے کلوٹے پن کو دیکھ کر بلال کے اجمی ہونے کو دیکھ کر بلال کے غلام ہونے کو دیکھ کر بلال کے قریب ہونے کو دیکھ کر میری امت کے اندر یہ معیار قائم نہ کیا جائے کہ کالا ہونا بد شکل ہونا بدسورت ہونا غریب ہونا غلام ہونا یہ عزت اور ذلت کا معیار ہے میں نے حضرت بلال کو آج کابے کی چھت پر اس لیے کھڑا کر کر اذان دینے کے لیے کہا کہ قیامت تک آنے والی میری امت یہ جان لے کہ اللہ نے آج بلال کا مقام اتنا اونچا کیا کہ اللہ کا کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا میری اماں اس مذہب کے ماننے والی تو رنگوں کے پیچھے پڑی تو بالوں کے پیچھے پڑی ہے تو جسم کے ڈیل ڈول کے پیچھے پڑی ہے نوجوان صبح اٹھ کر یہودی چہرہ بنانے کے پیچھے بال بنانے کے پیچھے تیرے لیے جنت کی ہوئے بےتاب ہیں تیرے لیے جنت کے دلوان بےتاب ہیں تیرے نکاح کرنے کے لیے تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تجھ سے شادی کرنے کے لیے تو فلم میں کام کرنے والی رنڈی جو اپنے پیٹ کے اندر پیشاب اپنے پیٹ کے اندر پاخانہ اپنے پیٹ کے اندر کا خون اپنے پیٹ کے اندر لفاف خون اس کے ناک کے اندر گندگی اس کے آنکھ کے اندر گندگی اس کے کان کے اندر گندگی اگر ایک ہفتے تک اپنے بالوں کو سوارے نہیں تو بھوتنی لگے اس کے منہ کے اندر گٹر اور پاخانے کی بدبو آنے لگے نوجوان تو جنتی ہور کا دلہا ہو کر فلم میں کام کرنے والی رنڈی کے پیچھے پڑا آج یہ داستان ہے لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر گیا مسلم لڑکی غیر جو ہے مسلمان لڑکے کو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر جس نے جنت کو نہیں جانا جس نے ہور کو نہیں پہچانا جس نے غلمان کو نہیں پہچانا جو دنیا کا کتا بنا میرے اللہ کی قسم اس کے لیے عذاب ہے نوجوان تو نہیں جانتا یہ ہور اگر دنیا میں اپنا دوپٹہ لے آئے میرے اللہ کی قسم چاند و سورج میں نور ہو جائے یہ ہور جس کا تو دلہا بننے والا ہے اپنے سوپ کا ذرا سمندر میں ڈال دیں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹا ہو جائے گا اس ہور کو چھوڑ کر فلم میں کام کرنے والی رنڈی کے پیچھے پڑا ہے اس حور کو چھوڑ کر فلم میں کام کرنے والی یہ بدکار عورت اللہ کی قسم قیامت کے دن زامی عورت کی شرم گاہ اس کے پیشانی پر لگا دی جائے گی اور اس شرم گاہ سے گندی بدبو نکلے گی پیپ نکلے گا لہو نکلے گا حتیٰ کہ جہنم کے جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمیں اس سے بدترین عذاب دینا لیکن اس رنڈی فلم کی ہیروئن کے پاس ہمیں نہ رکھنا میری ماں کس کے پیچھے تو جا رہی ہے میرا بھائی کس کے پیچھے تو جا رہا ہے آجا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ کے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر تو سدھر جائے گا اگر تو صحیح ہو جائے گا اللہ کی قسم یہ میری ذمہ داری کہ ان یہودی کتے کو ایک ایک کتے کو زندہ درگور کیا جائے ایک ایک فرقہ پرست کو جانوروں کے حوالے کیا جائے اگر تجھ میں مجھ میں ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے گی سمندر کے باپ کی مجال نہیں کہ سمندر ہمیں ڈبا سکے تاریخ ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا فوجیوں نے پوچھا کہ تاریخ کیا ہمیں جنگ نہیں کرنی کیا ہمیں لڑائی نہیں کرنی کہا ضرور کریں گے لیکن کشتیوں کے سہارے نہیں خدا کی قدرت کے بھروسے پر یہ کہہ کر سمندر کو خطاب کیا اے سمندر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اگر تو نے اپنا مونڈا ہمارے لیے پیش نہیں کیا اپنی پیشانی کو پیش نہیں کی تو ہم قیامت کے دن تجھے مجرم بنا کر پیش کریں گے تو دنیا نے دیکھا کہ تاریخ ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا کر سمندر پر مسلح کر انہوں نے پڑھی کون سا وائرلیس سسٹم تھا کون سا یسمس کا معاملہ تھا موبائل تھا حضرت عمر نے مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر کہا یا آل جبل ابا تیری غلام آگ تیرا غلام سمندر تیرا غلام زمین آسمان پہاڑ یہ چاند یہ سورج جو اللہ کا ہوا ان دنیا خلی خط کم و ان کم پھلی تم لیلا ساری دنیا تیری غلام کون سا موبائل تھا کون سا انٹرنیٹ تھا صاحب کرام نے پوچھا کہ عمر ساریہ تو میدان جہاد میں کوسوں بھی دور ہے فرمایا کہ میں نے ہوا کو کہا اے ہوا میرا پیغام ساریا کو پہنچا دے کہ ساریا ذرا پہاڑ کی طرف آج تو کہتا ہے ہوم منسٹری ہماری بات تسلیم نہیں کر رہی پولیس ہماری بات نہیں مانتی درخواستوں پر درخواستیں لے جا رہا ہے ایجنڈا پاس کر رہا ہے ہمیں عزت دے دو ہمیں روٹی دے دو ہمیں نوکری دے دو ہمیں ملازمت دے دو خیر امت کا لقب پانے والے دینا والا بن کر آیا تھا تو بھکاری بن کر نہیں آیا تھا تو بانٹنے والا بن کر آیا تھا ہاتھ پھیلا کر بھیک لینے والا بن کر نہیں آیا تھا تیری حالت کیا ہو گئی میرے بھائی اٹھ جا جب جا ایک مرتبہ توبہ کر لے ایک مرتبہ توبہ کر لے ایک مرتبہ داڑھی رکھنے کا حق کر لے ایک مرتبہ نمازی ہونے کا حق کر لے ایک مرتبہ عورت کو پردے میں رکھنے کا حلال و حرام کی تمیز کرنے کا پھر دیکھ پھر دیکھ لینا میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ دس قدم اس کی طرف آتے ہیں اور بندہ چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر آتے ہیں اور بندہ دوڑ کر جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں زبان اس کی ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے ہاں۔ کام اس کے ہوتے ہیں قوت سبا اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ اس کا ہوتا اٹھتا ہے اور مار اللہ کی ہوتی ہے کافر مشرق ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اٹھے گا اس کے خلاف کوئی مورچہ کوئی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں آم سے گھوم کر دیکھے گا میرے اللہ کی قسم زمین میں دفن ہو جائے گا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں تھے اثر کی نماز قضا ہونے کو تھی ایجنڈا لے کر جاتا ہے میمورینڈم پاس کرتا ہے فنکشن کر کر جلسہ کر کر اور ایسا میمورینڈم جو ردی کے ٹوکری کی زینت کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں سچائی ہمارے پاس حق ہمارا انصاف ہمارا لیکن کوئی ہمیں بھیگ دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ ہم اللہ رسول کے نام تھے اور جب اللہ رسول کے تھے تو ہم نے قیصر و کسرا کو پتا کیا ہم نے روم کو پتا کیا ہم نے و دنیا کو پتا کیا افریقہ کے جنگل کے جانور ہم نے نبی کی غلامی کا حوالہ دیا تو بھاگ کر چلے گئے سمندروں کو ہم نے کہا انہوں نے راستے دیے اصل کی نماز قضا ہو رہی تھی ہر شخص سورج ڈوب رہا تھا حضرت حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ دنیا کی غلامی میں مال و محبت کے اندر میری نماز نہیں چھوڑ رہی ہے تیرے راستے میں اے اللہ یہ سدوا ساری زندگی مجھے رلاتا رہے گا اگر یہ سورج ڈوب جائے گا یہ کہہ کر تقویر تحریبہ باندھ رہی میرے اللہ کی قسم کل طلوع ہونے والے سورج کو اگر کہنے کی طاقت ہے وہ کہے گا ہاں اس وقت تک میں ڈوبنے سے رکا رہا جب تک کہ شمس تبریز کا دوسرا سلام مکمل نہیں ہوا سلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ جب دوسرا سلام پھیرا تو سورج ڈوبنے لگا جب تو اللہ کا تھا تو سورج پر تیری چلتی تھی جب تو اللہ کا تھا زمین پر تیری چلتی تھی جب تو اللہ کا تھا ہواؤں پر تیری چلتی تھی اور اللہ سے ناتا تو نے توڑا اللہ سے رشتہ تو نے توڑا اللہ کا دشمن بھی آج تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اس لیے جا میرے بھائی توبہ کر لے جب جا مایوسی کی کوئی بات نہیں کہ اب کوئی شیطان وائرس پھیلاتا ہو اتنے گنا کر کر سو چوہے کھا کر بلی ہنس کو گئی اب میں اتنی بڑی زندگی داڑھی منڈا رہا حضرت کے کہنے سے داڑھی رکھ لوں گا نوازی ہو جاؤں گا میں نجات پالوں گا نماز پڑھ لوں گا نجات پالوں گا مایوسی کی کوئی بات نہیں میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے زمانے کے اندر ایک بنو اسرائیل کا آدمی تھا بہت کافی فاسق باجب کوئی گنا ایسا نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو زنا شراب بدکاری قتل ڈکیتی چوری کوئی گنا ایسا نہیں قوم تنگ آ چکی تھی ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا اے موسا آپ کریم اللہ ہیں اللہ سے بات کرنے والے ہیں میری بات اللہ تک پہنچا دو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ سے کہو کہ میری توبہ قبول کر دے رہی سلاط والسلام جلالی پیغمبر تھے ارے جا خبیس کوئی گنا ایسا نہیں قوم تنگ آ چکی قوم نے نکال کر پھینک دیا کہ جنگل میں تو چلا جا ہم تیری پرچائی اور تیرے سائے کو برداشت نہیں کریں گے آخر کار وہ جنگل میں چلا گیا مٹی اٹھاتا اپنے سر پر ڈالتا روتا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے کوئی جواب نہ آتا آخر کار اللہ کو منظور ہوا جب امتحان اور آزمائش کا ایک مرحلہ پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی اس نے آخر کار یہ کہا اے اللہ اگر تم میری توبہ کو قبول نہیں کر رہا تو طے کہ میں جہنم میں جانے والا کام کر اب تک جتنی مخلوق بنی آدم جو پیدا ہوئے جہنم میں جانے والے سب کا گنا مجھ پر لاد دے اور قیامت تک جو جہنمی آئیں گے ان کا گنا بھی مجھے لاد دے اس لیے کہ اے اللہ جب جانا طے ہے کم سے کم وہ تو جہنم سے نجات پا جائیں گے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اللہ نے فرمایا اے میرے بندے ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اتنا بڑا گنا تو آپ نے نہیں کیا غفلت میں آ کر کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ داڑھی مڈانے کا گنا کیا ہوتا ہے کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ سوت کھانے کا گنا کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ بے پردگی کا گنا کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ٹی وی رکھنے کا گنا آج پوسٹ مارٹم ہو گیا آج آنکھیں کھل گئی کوئی باعثی کی بات نہیں اتنا بڑا تو نہیں کیا جتنا بنو اسرائیل کے اس اللہ کے بندے نے انتقال ہو گیا مسا علیہ وسلام کو اللہ نے وہی دے دی جبریل علیہ سلاط وسلام کے ذریعے سے جاؤ اس مردے کو لے کر آنا اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دینا اپنے ہاتھ سے کفن دینا نماز جنازہ پڑھانا قبر خود کھو دینا اور اس قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اس مردے کو دفن کرنا اللہ کا حکم تھا بنو اسرائیل اش کرتی رہ گئی یا اللہ اتنا بڑا مجرم اتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا زانی اتنا بڑا قاتل اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم کے سامنے کس کی مجال کس کی ہمت علیہ مصالحت نے وہ کر لیا اب قوم پیچھا کرنے لگی پوچھنے لگی کہ آپ نے یہ کیوں کیا کیوں کیا مثال نے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا میرے اور میرے بندے کا معاملہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں تھا جب اس نے یہ جملہ کہا کہ اب تک جتنے جہنمی آئے اور قیامت تک جتنے جہنمی آنے والے مجھ کو ان کا گنا لاد دے اس کی یہ ادا رحم اور کرم کی کہ میری مخلوق کے ساتھ اتنا رحم و کرم تو میں کیوں اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بنانا اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے ایک صاحب آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے اللہ سے درخواست کیجیے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے کہا کے خود دعا کر لے کہنے لگا میرا گنا تو بڑا خطرناک ہے میرا گنا بڑا خطرناک ہے آخا نے فرمایا کیا پوری سات زمینوں سے بڑا کہنے لگا ہاں کہا کہ پھر پوچھا سات آسمانوں سے کہا ہاں اللہ کی ساری مخلوق سے بڑا کہنے لگا آقا کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا گناہ کیا ہوا آقا نے پوچھا بتا تو صحیح کیا گنا کیا وہ کہنے لگا آقا نوجوانوں جن لڑکیوں کے پیچھے تم پڑے ہو پیشاب پاخانے کی پوٹلی کے پیچھے بد شکل اور بدسورت ہونے والی لڑکیوں کے پیچھے اپنی ماں کا دل اپنے باپ کا دل اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو کچھ نہیں ہوگا سوائے تباہی بربادی کے اس نے کہا ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی اور جیتے جی بڑی حسرت تھی کہ اس سے میں منہ کالا کروں لیکن زندگی میں موقع نہ مل سکا موت ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے جو واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس کی قبر کو تلاش کیا قبر کو کھودا اتنا کہنا تھا کہ آخا کی چیخ نکلی فرمایا کہ خبیص نکل جا مری ہوئی لڑکی کے ساتھ کفن پھاڑ کر تو نہیں بتا رہی نکل جا اللہ تیرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں روایت میں آتا ہے ابھی چار قدم نہیں گیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ سلا تو سلام کو دے گا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بندے کو تم نے پیدا کیا فرمایا میں تو نہیں اللہ خالق ہے اس بندے کی پرورش کرنے والے تم کہا کہ اللہ رب ہے اس بندے کو روزی دینے والے تم نہیں اللہ روزی دینے والا کون ہوتے ہو تم اس بندے اور میرے درمیان رحمت کے دروازوں کو بند کرنے والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت اور جلالت کی قسم جب یہ ارادہ کر کر آپ کے پاس آنے والا تھا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا کہ میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائی توبہ کر لے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہم آخا کی اس امت کے اندر ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ریت کے ذرات کے برابر ہم گنا لے کر جائیں گے اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بڑی ہے توبہ کر لے توبہ کر لے حضرت بحثی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا حضرت ہندا جنہوں نے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہار بنا کر جس اپنے گلے کے اندر ڈالا تھا ان سے بڑا تو ہم نے گنا نہیں کیا توبہ کر لیں انشاءاللہ کل جو سورج آئے گا اپنے کرنوں کے ساتھ ہماری کامیابی ہماری فتح اور ہماری نصرت کی بشارت وہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے منعقد کرنے والے جو نوجوان ہیں جو علماء کرام ہیں کم سے کم اس جلسے کے سطح میں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت ان کے فیصلے دے حضرات ایک اعلان ہے ہمارے یہاں ایک بیت المال ہے اس بیت المال کی طرف سے میں ہرز ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک تعویذ ہے حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں شیطان ان کے گھر میں آ کر بہت تکلیف دیا کرتا تھا کھٹکھٹاتا تھا مٹی ڈالتا تھا گندگی ڈالتا تھا غلازت ڈالتا تھا بہت تکلیف دیا کرتا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں